انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تھا اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا کیا فلاں کیا ہے فلاں نے کیا ہے آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں کہا پھر یہودی لایا گیا اور اس نے اقرار کر لیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی سر پتھر سے کچل دیا گیا حمام نے دو پتھروں کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو چوراسی